سورت حود بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جوڑا ہے اس جوڑے کا دوسرا فرد سورہ حود یہاں آپ دیکھیں گے کہ برعکس ترتیب ہو جائے گی دس رکوعوں میں سے چھ سے زائد امبا رسول پر مشتمل ہے اور جس میں سب سے تفصیلی ذکر جو ہے یہ حضرت علیہ السلام کا ہے اور آخر میں بہت ہی مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسا کا ہے باقی جیسے سورہ آراف میں ایک ایک رکو ایک ایک رسول کے لیے وہی ترکیب آپ یہاں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیم را کتاب ثم آیا تو لدن الحکیم خبیر علی رام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہے مضبوط کی گئی ہے پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفاؤنڈ چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صورت الاصر ہے بل آصر علم انسان عامر صالحات و تواس و بالحق و تواس و اب اب اس میں کل ہدایت موجود ہے اور امام شافی کے وہ اقوال جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات صورت الاصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لولم لولبر من القرآن سواہ لقفت الناس اگر صرف یہ صورت العصر نازل ہوتی قرآن میں سے کچھ نہ نازل ہوتا تو بھی ہدایت کے لیے کافی اور لو تدمبر الناس حاضر صورت اللہ وسعت ہوں اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم لیکن اس کے بعد تفصیل کی بیان ہوئی ہے اللہ تعبد اللہ یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے ان ہو نذیر و بشیر یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں بشیر اور نذیر نذیر اور بشیر ومانس المرسلین اللہ و منظرین رسولم مبشرین و ومنظرین اللہ سے حکیمت ربکم اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو ثم متوبو الیہ اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اس کی طرف بڑھو یو مت کو متا حسنا وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ الا اجل مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے دنیا میں بھی تمہارے لیے حسنا ہوگا وہ یوں تو کل عظیف فضل فضلہ اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا یہاں جو عظیم فضل سے مراد ہے مستحق فضل جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا وہیں تبل لو اور اگر تم پھر جاؤ گے فینلی اقاف والے کو عذاب یوم ان کبیر تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا اِن اللہ کم تمہاری طرف اللہ کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے وہ ہوا علاق الشین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ یسدور آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں یہ مشکلات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی اریا ہونا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے اور اگر کہیں قضاء حاجت ہے یا اس وقت بھی وہ پورا سطر اہتمام کرتے تھے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کو تو تم سامنے ہو لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا حجاب کے جو بھی احکام دیے ان کی پیروی کرو لیکن کسی بھی معاملے میں غلوم کی ضرورت نہیں ہے باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اللہ یسنور سدور ہوں آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے اللہ ہیر سے آبا آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو یہ کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں یا لم و مایوس رونا رمایو لے اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں نہ علیم و مزاج سدور وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے ومام نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز کوئی حیوان کوئی چوپایا کوئی چرند کوئی پرند زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فراہم کیا جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فراہم کر دی بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے کچھ دنگے ہو گئے کچھ نے دولت سمیٹ سمیٹ کر جو ہے اپنے کھٹے بھر لیے بار لگا لیے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے ومام اللہ رسق انہ ہا وہ یا وہ مستقل رہا وہ مستعودا اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے یہ مستقر اور مستعودہ پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ تین اقوال اس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں سورہ نام کے ذمن میں کل کتابی مبین اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے وہ اللہ خلق سماوات سماوا فیصد ایابین اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں وہ کان عرش اور اس کا تخت تھا پانی پر لے یب کم احسن و عملہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی باقی یہ کہ کانا ہو الما اس کا تخت پانی پر تھا اس کے معنی کیا ہے میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹماسفیئر اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی طویل عرصے تک لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی کہیں سے نیچی ہو گئی سکڑتی ہے کوئی شہر تو اس کے اندر نشیب و فراق پیدا ہو جاتے ہیں تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی کوئی حیوانات نہیں کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں کوئی زمین کے اوپر خشکی کے جانور نہیں تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا واللہ عالم ان کل کا اور اگر آپ کہیں گے ان مبوسون کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا بمباد الموت موت کے بعد نہ یقول تو کہیں گے وہ لوگ اللہ کفر جنہوں نے کفر کیا ان ہاضا اللہ خیر مبین نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وہ اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے معین مدت تک کے لیے نہ یقول نہ مایا بے تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے وہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا آتا کیوں نہیں محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہوئے جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا وہ کہاں ہے ماں یا بھی اس سے اس کو روکا ہے اللہ یوم یاتی ہم یوما مصروف عنہم آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا وہ ہاتھ کا بے ماں کانو بہی تاز اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ اور تمسر کیا کرتے تھے وہ ادکمن انسان امنا رحمت اور اگر ہم بدا چکھاتے انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کوئی خوشی آئی ہے کوئی دولت ملی ہے کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے سما نظر نامن ہو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں ان نہو ان سن کپور تو وہ ہو جاتا بالکل مایوس نہایت نا بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر اس پر شکر چاہیے تھا اس پر صبر چاہیے لیکن نہیں انسان جو ہے لوس ان کفور انتہائی مایوس اور نہایت نا شکرہ ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں بادل بغوا مستق مست اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی لقول بس سیاحت وانی تو وہ کہے گا بس یہ جی، میرے دل اندر دور ہو گئے ساری برائیاں آپ کو ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں ان نہ فرح الفقور اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے وہ یعنی اتراتا ہے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میں نے تدبیر کی دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے نا واقف اللہ ال صبر سوائے ان کے کہ جو صبر کی روش اختیار کریں یہ سب کی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو اللہ نذیر صبر ہوا میرا الصالحات ہاتھ اور انہوں نے امال کیے ہوں علاق الحم مغفرت ہوں والی ان کبھی ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے فلاں اللہ کا تو اے مایوہ شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے وہ ذائق ان صدروں کا اور آپ کا سینا اس سے بھج رہا ہے تنگ ہو رہا ہے ان یقول وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں انزلہ علیہ کنزن او جا ملک کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ ماہو ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا وہی بات جو سورہ نام میں آ چکی ہے اس کا ذربۂ سلام اس مقبول کا سورہ نام میں آ چکا ہے لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ دونوں گروپ جو ہے مکی صورتوں کے جن میں سے ایک میں وہ دو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے انعام آراف اور دوسرا جو یہ ہے جو چودہ صورتوں پر مشتمل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھئے ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا یہ قیام مکہ کے آخری چار سالوں کی صورتیں ہیں یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وہی کے آغاز کے بعد بارہ سال ہے اس کو چار چار چار تین حصوں میں تقسیم کر لیجیے پہلے چار سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری دو گروپوں میں ہیں سورہ قاف سے لے کے آخر تک درمیانی چار سال جو تھے ان کے درمیان جو ہے وہ درمیانی دو گروپوں میں ہیں اور یہ جو ہے شروع کے دو گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری دور میں نادم ہوئی ہیں آخری چار سالوں میں اور ان میں یہ مضمون کثرت سے ملے گا فلاں اللہ کا تارک مایو لے کا تو شاید نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف جب ہی کی گئی ہیں وہ ذائقوں بے صبروں کا اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھچ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لولا کنزور کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ او جا ماہو بلک یا ان کے پاس آ گیا ہوتا کوئی فرشتہ ان نما ان کا نذیر دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجیے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں اللہ کل شاہین وکیل باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا کوئی بوجھا دکھانا ہے یا نہیں دکھانا کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہم یقون الفطرا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے الفاتو میں اشر سور مسلے ہی مفترا یاد اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں اس سے نیچے اتر کر اچھا دس صورتیں بنا کے لے آؤ اس سے نیچے پر سبیل تنظر ایک صورت اس ایک صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ میں بھی یہاں وہ دس والا معاملہ ہے کوئی فاتو میں مفترا آتے تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی ایک قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصویر کر لے تو تم دس صورتیں تم بھی اس کی تصدیق کر کے لے آؤ بد وہ منی پتا تم بندو ندا ان کو تم صادقین اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو فعلم سجیب رکھ پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری دعا کو قبول نہ کرے نہ پورا کرے یا یہ کہے مسلمانوں اگر تمہارے اب یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کرے فالم انما عجرب علم مل تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک علم سے نازل ہوا ہے وہ لا اللہ ہوا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فالن تو مسلم تو آپ اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی دس صورتیں ہمیں بھی آپ بھی کچھ کوشش کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر کچھ آپ القاع فرمائیں الحام فرمائیں کچھ ہم محنت کرتے ہیں اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فالم النا انزل الب علم و اللہ ہوا فعال الطمس منقانہ دنیا وزین وف لہم عام فیحا ویحا لا خصون جو لوگ بھی تعلیم ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا زیبائش آرائش چمک دمک ساز و سامان اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دن رات ایک کر دیا ہے نوف الہم اعمال فیحا ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں بھائی تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہارا تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے تم نے چونکہ یہی چاہا یہی اسی کے لیے محنت کی اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی تو اللہ تعالیٰ وہ فیحا لائب لائم اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے لیکن الائے الزین ویسے لہم فی پھر آخرت النار لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آٹھ کے ساری محنت بھاگ دوڑ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی یہاں ہم نے تمہیں دے دیا النار حب کام سیاہا اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو ہفت ہو جائے گا وہ بات ماں کانو یا ملون اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی افمن کانا اعلیٰ بینت من رب ہی تو بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا اور یہاں بینا سے مراد فطرت سلیمہ جس کے بارے میں کئی بار بار بات کر چکا فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کی اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وہی آئی ہے اور اس ڈورمنٹ کانشیسنیس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے قائم ہے بینہ ہے روشن ہے پاک ہے میں یتلو ہوں شاہد اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم فطرت نیک فطرت عقل سلیم اور پھر وہی بھی آ گئی وہی نے گواہی دے دی گویا کہ دو چیزیں ملی گئی نور علا نور یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی اب امن اعلیٰ بینت ربی و یقین ہو شاہد المن ہو وہ من قبل ہی کتاب موسا امام و رحما اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسا موجود ہے جو امام بھی تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت بھی تھی یعنی جو دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وہ بینا وہ روشن خالص پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور العلان اور نمبر تین تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ گویا کہ اور اضافی چیز الاقوما بے یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ میں یقر بھی من الحضاب اور جو اس کا انکار کریں گے کفر کریں گے اس کتاب کا بن الحضاب ان تمام گروہوں میں سے فرقوں میں سے چاہے وہ مشرقین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں فنار و مو تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے فلاں و فیبر امن ہو تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہے ان نہ حق کو من رب کا یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ولاکن اکثر اللہ لایو منور لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ من و ممن افطرا اللہ اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر کے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا گھٹ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوخ کر دی کا یو رضون اللہ رب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وہ یقین الشاد اور لوگ کہیں گے گواہی دینے والے کہیں گے ہا الزین قزب اللہ رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوخ کی ہیں اللہ کی طرف جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہا الا نظین قزب اللہ رب انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور توبت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے اللہ اللہ غالمین آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اللہ دینا سبیل اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ منہ ہے وجہ اور اس میں کہیاں نکالتے ہیں ڈھونڈتے ہیں نیند میز نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں وہ ہم بن آخرت ہم کافرون اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہے اور ممکن ہے اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے لا یا لقانا جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا وہ لوگ تو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے الائے قلم یقون موجودین فلرد یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے کان اللہ من اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہے یوداف لہم الزاب ان کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا دگنا کیا جاتا رہے گا ماں کانو یا تکیوں نہ سما و ماں کانو یوگ سرون اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے سمن بکمن اس لیے اب ان کے لیے عذاب ہے بڑھایا جاتا رہے گا ادا کلگین خچر انفوش ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تباہ و برباد کر دیا وہ غلط انہوں ماں قانو اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری اختراع جو وہ کرتے رہے تھے وہ کہاں گئے معبود کہاں گئے من گھڑت خیالات کہاں ہیں وہ شفا کہاں ہیں وہ چھڑانے والے وہ سب کے سب جو غلّہ انہوں ماں کانو یفترون گم ہو گئے وہ سب جس کا کہ انہوں نے اختراع کیا تھا لا جرا انہم ہوں کہ آخرت حول تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے اکثر اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل التفظیم ان لذیذ عامن ہوں عامر اس کے برعکس کنٹراسٹ کا قاعدہ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے وہ اخبت الا رب اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے آجری کی گر گڑاتے رہے تزر اختیار کیا بلا کا صاب الجنح یہ ہوں گے جنت والے ہم فیحا کال وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش مثل الفریقین کل عامہ ول اسم و بصیر و سمی یہ جو دو گروہ ہیں یہ فریقین ہیں ایک اہل ایمان ہے اور ایک وہ ہے مشرق اور کافر ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے کل آما والاسم اسم اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے اور دوسرا والبصیر و سمی جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے ہر یہ سبھی آنے مسئلہ کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے افلا تدک کرون تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے فلقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اللہ الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم صدق اللہ العظیم سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے چھ رکوع جو ہے امباء الرسل پر مشتمل ہے جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں یہ چھ رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت لوت پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسا علیہ السلام تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے سب موجود ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبوس کیے گئے یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر خلیج فارس ہے یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بحر قزم ہے اس کے جو یہ اوپر جا کے دو کھاڑیاں بن گئی ہیں تو وہ جو ہے خلیج اقبا آخر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا ذرا نیچے کی شاید نظر آ جائے گا یہ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی یہیں پر عذاب آیا ہے بہت بڑا جو طوفان آیا ہے اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات اور اسی میں کوہ جودی ہے یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس کے بعد جب وہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت شام وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے یہ جو سفید صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے حضرت شام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نمایاں عرب کے بالکل جنوب میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قوم یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں پر قوم ہود اس قوم کا نام آد ہے حضرت شام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام آد تھا اور آگ کی سے پھر ایک ایک نسل قوم شروع ہو گئی وہ اس علاقے میں آباد تھی اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے پھر آخر ایک رسول بھیجا اور وہ حضرت حود علیہ السلاۃ والسلام ہے ان کی دعوت کو رد کیا یہ ہلاک کر دیے گئے یہاں سے حضرت حود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابری جس کا نام سبوت تھا تو اس سے یہ قوم سمود مشہور ہوئی ہے انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرینائٹ راکس ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے یہ قوم سمود ہے تو قوم نوح قوم ہود قوم سمود یہ تینوں پکوان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اب پھر لوٹیے عراق کی طرف عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحثت ہوئی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو امباؤ رسول کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا ابا رسول کے انداز میں نہیں آئے گا حضرت ابراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے صاحب کو آباد کیا وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فلسطین کا علاقہ ہے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا اچھا اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوت علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے ہجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے ان کو بھیجا ہے بحیرۂ ڈیڈ سی جو ہے بوہرا مردار اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے آمورہ اور صدوم وہاں بھیجا ہے تو امباؤ رسول کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوت کا آئے گا البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین وہ خلیج اقبا کے دہلی طرف جو ہے مشرق میں یہ یہاں آباد ہوئے یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور خلیج کے قریب لے جائیے خلیج کے قریب اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے اب یہ جو پینسولا ہے ادھر جو ہے مصر ہے وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے یہاں سے یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ سورہ حود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوئی ہے مصر میں تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسول جو ہیں مبوس ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا جن کے ناموں سے یہ واقف تھے لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے اور چھ رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موجود نہیں ہے آئیے اب متن کی چلیے ولقد ارسلنا نوحا اللہ قوم ہی اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں اللہ تعبد اللہ کے مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو انی علی والے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا فقال الدین کفر من قوم ہی تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ماں نرا کا اللہ بشرم نسلم ہم نہیں دیکھتے اے روح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے کیسے رسول بن گئے کیسے اللہ نے چن لیا آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں ومان راہ کا تباہ کا اللہ راز رونا بادی راہ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں کمینے ہیں نچلے طبقے کے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں بادی راہ بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گر جمع ہو گئے کوئی معقول آدمی کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے دل آیا ہی نہیں پمان رالکم علیہ فضل اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ف... ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بل نظر نکن کا عازمین بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کالا یا قوم میں یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہی آ گئی وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بئیہ نہ تھا تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی میں تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا میں بیہ نہ تھا میری فطرت بس نہیں ہوئی تھی سلیم تھی وہ آتانی رحمت زندگی پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے یعنی جو وہی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فعمیت علیکم اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے اب میں کیا کروں فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے وہی میرے پاس آتی ہے یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے مائی پرسنل ایکسپیرینس لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے ادل جم کھا وان تم کارے اون بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازمن آپ پر تھوپ دیں بھیا قوم لا علیہ مالا اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی کوئی اجرت نہیں مانگتا مال طلب نہیں کرتا کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے ان اللہ اللہ نہیں ہے میرا مگر اللہ کے ذمے مما آنا بے تار عامن اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں کمی لوگ ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے ان نہ ہوں رب یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے ولاکنی اراکم قومن تجہلون لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو وہ یا قوم میں اللہ ان طرف تو ہوں اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاتھ سے ہانک دوں یہاں سے بھگا دوں یہاں سے دھتکار دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ماننے والے اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے اللہ کے روئے انور کے یہ تعلیم ہیں اس کی رضا جو ہیں افلا تذکرون کروں تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے ولا اندی خزائن اللہ وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر بلا عالم الغیب نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں ولا و انی ملک نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ولا اقول و تنظری عی الد کم اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں تم حکارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو یوتیہم خیر خیرا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا کیا پتا تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فروح و ریحان و جنت النعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے ولا ولا اقول اقول لن خیرا بما في انفسهم جو کچھ ان کے جیوں میں ہے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا تو یہ اللہ جانتا ہے انی اذن اللہ ظالمین اگر میں تمہارے امتحانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں بھگا دوں تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کالو یا روح نے کہا اے روح قد جادل تنا تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا پاکستان جدالنا اور بہت جھگڑا کر دیا تم نے یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے باقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا فاتحا بھی ماتا ان کو اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ درمی کی تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے کالا انما یاسی کم بہتا ان انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا انما یاسی کم بہلا ہو وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ ان اگر وہ چاہے گا ممان تمہیں موجزین اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے ولا انفا کم رشی ان ارب تو ان انصحا لم اور میری نصیحت میرا خلوص میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناسے ہوں کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں نصیحت کر رہا ہوں خیر خواہ ہوں ان کان اللہ یرید و یغویکم اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سخت ہو چکی ہو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خائی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ہو رب وہ تمہارا رب ہے وہ لہ تم جاؤ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے ہم یقون افطرا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے طرح تو اب یہاں درمیان میں حضرت نو علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی لیکن درمیان میں ایک جملہ محترضہ ہے یہ ساری باتیں ہیں نبی جو آپ کو ہم وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نو علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان آپ کو کیسے معلوم ہوئی آپ نے گھڑ لی ہے آپ کو کوئی فکشن ہے کوئی سٹوری ہے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی رسلے تو کہہ دیجیے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں فعال یا اجرامی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا اس کا وبال مجھ پر آئے گا وہاں بڑی مما تجرمون ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو تو میں اس سے بری ہوں وہ اوہی الا گوشن اور وہی کر دیا گیا روح کی جانب انہ اللہ من قوم کا اللہ من قد آمن اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں فلا تب تس بما کانو یا فلور اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں فلک بے واہینا اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشن کے مطابق وہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اسٹیپ پر ان کو وہی آ رہی ہے اور کہ اس طرح کرو اتنی لمبی بناؤ ایسی لکڑیاں تیار کرو بے آ واہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشن کے مطابق وہی کے مطابق بنا تو خاطب نہیں نظیر ظلم اب دیکھنا جو ظالم ہے ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے ان کو اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے یس ڈاؤن فولک اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں بھائی اقن فلک اور وہ بنا رہے کشتی وہ کل لما علیہ ملاؤ من قومی سخیر ہو جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری گئی اب کوئی جو ہے وہ شکارے نہیں رہے گی تو وہ ہنستے تھے سخیر من ہو کالا ان تسکرو منا فائنا تسکرو من کو کما تسکرو حضرت نو فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اس تمسخر کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا فصوبۃ عالمون من جاتی ہے عذاب المقی ہے تو تم ان قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا وہ یہی جو علیہ ہے عذاب المقیم اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے پتا جا امرونا و فارت تنور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے ذمن میں ایچ جی ولز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرین کا جو اس کی سطح تھی وہ بہت بلند تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کہیں تنبیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجیے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعبیر اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات العرض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تلور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کو چوہوں نے کچھ راخ کیا ہوتا اس میں پانی بہنا شروع ہوا اور نہ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تندور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی عالم ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آدر بائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے چڑھ نہیں سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا ہر جا امرونا و فارت تنور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے ابل پڑا تنور کل مل فی ہا بالکل اسمین تو ہم نے کہا اے نور اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو وہ لکھا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل و عیال کو اللہ سبق علیہ القول سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے یہ حضرت نور کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے خام سام اور یافس سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہمیں اب نقشہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم بھی سامی ہے اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہے لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت شام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرق تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب رکھ لیجیے سوال کرا لیجیے اپنی کشتی میں کل زوجین اسنین ہر نو کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے وہ کا اور اپنے گھر والوں کو اللہ سبق آ گئے اور مگر سوائے اس کے جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے ومن آمن اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوال کر لیجیے وما امن اماح اللہ کلیل اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر کلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور ڈی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلیل جو ہے ڈی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر وقال کبو تبوفی بسم اللہ مجرحا و گرسہ اور حضرت لوہ نے فرمایا اب سوال ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے ان ربی لغفور الرحیم یقین میرا رب غفور الرحیم ہے وہی اطلی بہیم فی بودن کل جبال اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وہ نادا نوح نب اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنان کو وہ کانفی معذرین اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنیا کب بنیاب اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ ولا تکن مال کافرین اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ لا اس نے سے نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کال اللہ من امر اللہ من رحیم حضرت انہوں نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے وہ حال اب رحمن اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے ماں بہن فقان امین المغرقین اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وکیل یار دبلا کے اور کہہ دیا گیا ہے زمین اپنے پانی کو نگل جا واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وہ یا سماؤ اپنے اور آسمان کو بھی اب تھک جا جو بھی بارش آنی تھی اس طوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وغیر الماء اور پانی سکھا دیا گیا وہ اور فیصلہ چکا دیا گیا وسطمت الجودی اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وکیل ابود القوب ظالمین اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نسیحم منسیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وہ نادا روح رب ہوں اور پکارا نور نے اپنے رب کو فقاد رب ان اہلی انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وہ ان نواد اقل حق اور تیرا وعدہ سچا ہے ولط تحکم الحاکمین اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے کالا یا لوہ ان اہل انہوں نے اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے ان نحو غیر الغیر اس کے اعمال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیر سالے ہیں فلا تسل ایسا نہ کبھی علم تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے انی آئے کا کل امن الجاہلین اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجیے سورہ نام کی آج پینتیس اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکون من الجاہلین میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نو علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے انتقون امن الجاہلی یہاں میں صرف ذکر کر دیتا ہوں کہ یہاں جو اہل تشیع کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ بیوی تھی زانیہ تھی ان کی رائے یہ ہے اور یہ بیٹا بھی جو ہے حضرت نو علیہ السلام کے سلب سے نہیں تھا یہ تعبیر وہ کرتے ہیں اس واقعے کی ان نہ یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں یہ تمہاری نسل سے نہیں ہے ان عمل امل غیر صالح یہ تو ایک غیر صالح عمل ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے لیکن اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو جو خبیصات الخبیسین بل الخبیسات وہ طیبات و طیبین الطیبات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خطوں کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرق ہونے کی حد تک کہ یہ مشرق تھے ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا ہی ماں ہے کاج ربی علام کا علم حضرت انہوں نے کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ اللہ تخلی لی و ترحمنی اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اکم من الخاسرین تو میں تو ہو جاؤں گا کسارا پانے والوں میں قیل یا نوح بسلام منا و برکات علیک ہم نے کہا نوح اب اترو اس کشتی سے اترو بے سلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ و برکات اور برکتوں کے ساتھ علیہ کا جو تم پر بھی ہوں گی وہ اعلیٰ اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی وہ ای حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہے یہ خیال ہے اللہ عالم یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بلکہ میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کراس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے وہ سیرائے گوبھی سے ہوتے ہوئے چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنا تک یہ سب یافس کی نسل ہے حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاخ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی انڈیا چلی گئی سندھ اور ہند اور ایک شاخ جو ہے سینائی پینسلا کراس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرین جو کہلاتے ہیں تو یہ ایریز جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنس بھی ہیں اور ان میں جرمنس بھی ہیں باقی جو ہے نسلیں جو ہیں یہ اینگلو سیکسنز یہ ہے حضرت یافتی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ اسکینڈنیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نارڈرنر کہلاتے ہیں نارڈک ریسز شمالی اقوام جو ہے اینگلو سیکسن ان میں سے ہیں لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ عالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے کالا سلام منا و برکات عالیہ کا امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جو کشتی میں سوار ہیں وہ عم ان سلومت اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا سما یمس سہم منا اداب العلیم اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قوم ہود پر اور قوم سالے پر آیا ہے پھر کبھی نمبائی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وہی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماکن کا تالبہ انتا ولا قوم کا اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی من قبل حاضہ اس سے پہلے تو اے نبی صبر کیجیے للمتقین یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقواہی کا وہ نفواہ یہ شام کی نسل کی ایک شاخ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نمایا عرب کے تقریباً جو ساؤدرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا اس کے اندر اور آج کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا کے بھائی ہود کو کالا قوم اللہ مالکم اللہ غیر ان انتم اللہ مفترون انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہارا کوئی راہ اللہ کے سوا نہیں ہے اور یہ باقی تم نے نام گھڑ لیے ہیں کوئی اور معبود نہیں ہے کسی کی حقیقت نہیں ہے یا قوم لا علیہ اجرا اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں ان اجلیہ فتح علی نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا افلا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وہ یا قوم اس پر ضرور اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو توبہ کرو اس شرک کو اور بت پرستی کو چھوڑو صبح توبو لئے پھر اس کی جناب میں رجوع کرو یو علیکم ادرارا وہ آسمان سے تم پر چھاجو پانی برسائے گا وہ یزد کم قوت اللہ قوت کم اور تمہاری جو قوت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا ولا اللہ مجرمین لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بن کر کالو یا ہُو تو ماں جی تنابی بہینا انہوں نے کہا کہ اے ہُ دیکھو تم کوئی ہمارے پاس صنعت لے کر نہیں آئے کوئی موجرا لے کر نہیں آئے وما نہنو میں تاریخ کی آلحت عنان کو لکھا اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے وما ہیں تمہاری بات ماننے والے ان نقول واق کا ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے ان کی نفی کی ہے تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یعنی تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے کوئی آسر تمہیں ہو گیا ہے تم پر پھٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی کالا امنی اشد اللہ و حضرت حود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہا ہوں انی بری اُن مما تشرکون کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں بری ہوں بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہی بات جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں مندو نہیں اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو فقیدونی دوں ابھی تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کاروائی کر لو کی دونی جو چالے چاندنی چاہ چل لو سم ملا تم ضرور مجھے کوئی مہلت نہ دو انی توکل تو اللہ ربی و رب کو میں نے تو توکل کیا ہے اپنے رب پر اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مامن دابت آخر ناصیت نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں وہ ناسیتی بے یدک اللہ عبدک وبن و ابن و ابدک و فی قبضتک ناسیتی ادک بےکمفی فیا حکمک عدل الفی قضاؤک ہوا آخر بے ناسیت ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں یعنی اس کی قسمت اس کی تقدیر اسے کیا ملنا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ان ربی علاقہ رات مستقیم یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور سرات مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے بھائی طبع فقط ابلقت تو کم ماؤسل تو بھی ہی پھر اگر تم پیٹ موڑ لو منہ پھیرو انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا ماؤسل تو بے ہی الحکم وہی استخل و رب قومن غیر کم پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا ولا تد نہ ہوں اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے ان ربی علاق ہے ہر چیز کا نگہبان ہے ہے لمبا جا امرونا جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا فیصلہ نہ جینا ہم نے نجات دے دی بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بے رحمت منا اپنی رحمت سے نہ من عذاب اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑھے اور بھاری عذاب سے وہ تل کا آدن جہدو بے آیات رب یہ تھے آج یہ تھی قوم بڑی زبردست قوم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا وہ اصو رسول ہوں اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی یہ رسولوں سے مراد کیا ہے اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں آخر میں پھر رسول آتا ہے چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں متبا امرا کل جب بارث انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے وہ اس میں اسی آ ہی دنیا لانتن اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لانت و یوم قیابہ اور قیامت کے دن کے لیے بھی اللہ ان آدن کفر کفرو رب آگاہ ہو جاؤ قوم آد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا اللہ واد ان قوم ہود سن لو پھٹکار ہے آج پر جو قوم ہود تھی جس کی طرف حضرت علیہ السلام کو بھیجا گیا وائلا سبودا خاؤ صالحہ اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے وسطی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابری اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئی وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی وہی بت پرستی شروع ہو گئی وہی ان کے معبود ہو گئے تراش لیے انہوں نے تو الا علاسہ آخاہ صالحہ سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو کالا یا قوم عبد اللہ اللہ مالکم غیر انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہ انشا کو من اللہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے ابھارا ہے بنایا ہے زمین سے بس تا کم اور اس میں تم کو آباد کیا ہے پستاب شروع ہو تو اس سے استفار کرو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ سمتوب الہ اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو ان ربی قریب و مجیب یقین قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے کالو یا صالح قد تم کشیدہ انہوں نے کہا سالے تمہار تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں سمجھ میں فہم میں فطانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے تم آباؤ اجداد کا نام روشن کرو گے یہ تم نے کیا کیا تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آبا و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں ان کا دین غلط ہے ان کے عقیدے غلط ہیں ان کے معبود جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے تم آبا و اجداد کے لیے عزت کا ان کے لیے مزید جو دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے کالو یا سالے ہو کب کن تبزینا مرجوہن تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھیں قبل حاضہ اس سے پہلے تنہانا نابودا یابود آباؤ نا یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے تھے وہ لفی نما تدرونا الہ مریب اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہے ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں کالا یا قوم اور ربی وہی بات انہوں نے کہی اے میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ نہ تھا میری فطرت سلیم تھی تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا صاف ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا میری فطرت والے تھی وہ آتا نہیں مینو رحمت اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی اب وہی آ گئی نبوت عطا کر دی گئی من اللہ کہ اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے کون اس کی پکڑ سے مجھے بچا سکے گا فما تزیدون غیر تفصیل تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر سارے کے اندر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آبا و اجداد کا نام لوں اور ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دوں تو تم تو میری تباہی کے در پہ ہو بھیا قوم حاض ہی ناقت اللہ لکو آیا اور دیکھو میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے پروحا فی ارض اللہ اسے چھوڑے رکھو یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے بلا کمس بسوئن اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا خود اکم عذاب القریب تو پھر تمہیں آپ پکڑے گا وہ عذاب کے جو اب دور نہیں ہے قریب ہی ہے تو انہوں نے اس کی کاٹ ڈالی اس کو ہلاک کر دیا تو کالا ایام حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے رچنا بسنا ہے تین تین دن تک رہ لو اور بس لو ظال کا واد غیر و یہ وہ وعدہ ہے کہ جھوٹا ثابت نہیں ہوگا فلما جا امرونا تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا ہماری بات آ گئی ہمارا حکم پہنچ گیا نت جائنا صالح النوین و ہوں ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بے رحمت منا اپنی خاص رحمت سے ومن خز یہ یوب یہ دن اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچا لیا ان رب کا ہوا قبی العزیز یقیناً آپ کا پروردگار غور والا ہے زبردست ہے وہ آخر النظیر و ظلم اس سے ہاتھوں اور ان ظالموں کو مشرقوں کو کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز میں چنگھاڑ آئی فاس بہو فی جاسمین تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں کبھی یہاں کوئی رہتا تھا ہی نہیں الا ان سمود کفر کفر رب آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا ارا بو سمود آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے سمود پر ولقت جات رسول اللہ ابراہیم ابل مشرا اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ تین رسول پری ابراہمک نوح حوت صالح تین رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ابراہمک اگرچہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہم اصل ہیں حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں انہیں پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی پھر ان کے بعد شعیب وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں پھر جو بھی بڑی اسرائیل تھے ان میں موسا بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم کی نسل سے لیکن یہ کہ ان میں سے تین کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس امباؤ رسول میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا لیکن فرق وہی ہے یہ وہ امباؤ رسول کا نہیں حضرت نور حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب کے انداز میں ذکر نہیں ہے بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جس جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارا کو بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوت کا شروع ہوگا امباء الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوت کا واقعہ ہے جات رسول ابراہیم ابل بشرا اور ہمارے فرشتادے ہمارے ایل چی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے کالو سلام انہوں نے آخر کہا سلام کالا سلام ان حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا فما لب تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے نہ رہا ہوں تو اب وہ کچھ کھٹ کے دل میں کہ یہ ہے کون اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے نمک خار ہو جائیں گے تو پھر کیسے کبھی کریں گے تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی پورے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے میں ہوں وہ اور جیسا بزم خیفا اور ان کے دل میں حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں انا اللہ قوم لوت اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں قوم لوت کی طرف اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے وہ امرات ہوں قائمت الفلاح ادھر کہیں حضرت سارا بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے وہ اس پر ہنس پڑی مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا وہ ہنسی فبشر بے اسحاق تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکے میں آباد ہے حضرت سارا کی اولاد ہوئی نہیں تھی اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارا تھی حضرت حاجرہ جو ہے وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی وہ بادشاہ کے ہاں، شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام الگ لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے کہ وہ تو لونڈی تھی کنیز تھی تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارا کے ہاں تو حضرت سارا ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دے لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی فطرت ہے مزاج ہے تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاجرہ کی طرف اپنے بیٹے کی طرف تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعبیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا وہاں چھوڑ دیا اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے ان کی بشارت دی جا رہی ہے تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے فضاحکت مبشر کہا بھی اسحاق ومی مرا اسحاق کا یعقوب اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب وہ بہت ہی بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت قالت یا ویلتا آلد وانا کالت بالی شیخا انہوں نے کہا ہائے میری خرابی کہ اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں اور میرا یہ شیخ جو ہے ہے میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی شیخ ہے یہ بھی ضعیف ہے بوڑھا ہو چکا ہے ان عجیب یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے آپ بیٹا ہوگا کالو تاج ابین امر اللہ ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جیسے چاہے پیدا کرے ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہے رحمت اللہ وبرکات والے علیکم اہل البیت اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہوں اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجئے کس کے لیے ہے حضرت سارا کے لیے اہل بیت رسول ازواج متحرات ہیں ان کی ایکسٹینشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہ مہا اہل بیت اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین وہ بھی اہل بیت میں یہ ایکسٹینشن ہے اہل بیت اصل نبی کی بیوی یہاں پر کس کے لیے آ رہا حضرت سارا کے لیے گھر والے ہم کہتے بھی ہیں گھر والے گھر والے کون ہوتے ہیں گھر والی تو بیوی ہوتی ہے عليكم اهل البيت انه حميد مجيد اللہ وبرکاتہ حمید ہے اور مجید ہے بہت بزرگ ہے بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات میں ستون صفات ہے فلما ذهب عن ابراہیم اور جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا وجات البشرا اور یہ بشارت پہنچ گئی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارا کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا یوجاج اللہ فی قوم لوت اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوت کے بارے میں یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو اگر اس شہر کے اندر ان بستیوں کے اندر پچاس آدمی بھی راست باز ہوں گے تو کیا کرو گے کیا پھر بھی ہلاک کر دو گے فرشتوں نے کہا نہیں تو پچاس آدمی وہاں ہوئے اگر راست باز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے اچھا دیکھو میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں بہت ناچیز ہوں لیکن میں پھر ضرورت کرتا ہوں میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے چالیس ہوں وہاں پر تو پھر ان کا اچھا چالیس بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے بستیوں کے بعد عذاب نہیں آئے گا ہوتے ہوتے پانچ پہ آ گئے جس پہ کہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو اب یہ تو رب کا فیصلہ آ چکا وہاں ایک بھی نہیں ہے تم پانچ کی بات کر رہے ہو وہاں تو سوائے حضرت لوت علیہ السلام کے خود اور ان کی دو بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو تو ججاج النافی قوم لوت اب وہ قوم لوت کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے یعنی چونکہ وہ حلیم التبا تھے طبیعت میں نرمی تھی وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بھی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے ان ابراہیم الحلیم الواہ منی تین الفاظ جمع کر دیے گئے یقیناً ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا بہت ہی نرم دل تھا اور بہت ہی اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والا تھا یا ابراہیم عارض الحاظہ تو ہم کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجیے ان نہب جا ابرب یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا وہ لما جاتا لوتن سی اب تو جب آئے ہمارے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغامبر یہ فرشتے لوت کے پاس سی بہم کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی تو یہ لڑکے خوبصورت آ گئے تو اس قوم کے لیے تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ گئے ہیں بہت اچھے لوت کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں تو جب ہمارے یہ فرشتہ ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو جب پہنچے حضرت لوت کے پاس سی یا بہن وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے وزاح کا بہن گران ان کا دل بڑا تنگ ہوا وہ کالا ہاضا یوم آصیب اور ان نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں اپنے ان مہمانوں کو ان کی دس برس سے میں بچا سکوں اور وہ لوگ جو ہے جانتے تھے جس قسم کی خبیص ان کی تباہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے بات آنے والے نہیں ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی سی اب کا ہاگا یوم قوم اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے اب ان قبل و قانون یہاں بلون سیاح تو وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے کالا یا قوم ہاں بناتی ہن آرک حضرت لوت نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے وارد کی جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں وازواج ہوں امہات ہوں حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں تو گویا کہ میری بیٹیاں ہیں اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو یا ہوں نہ تھرو رکھو فتق اللہ ولا تحزون فی ذیفی تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو علیہ سب ان کم رجن رشید کیا میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا تم میں تو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی شریف اور نف باقی نہیں رہا کالو نقد علم کا انا فی بنا بن حق انہوں نے کہا کہ اے رو تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات زیادہ راجے آگے وہ نہم اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں یعنی باتیں مت بناؤ ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں جس کے لیے ہم پہنچے ہیں کال قوتن انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی او آوی لا رکن شدید یا وہ کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں یرحم اللہ لوت القت خانہ یاوی رکن شدید اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پر وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی تو حضرت موسا پر بھی وقتی طور پر خوف ساری ہو گیا تھا تو بن بنا طب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل طورات میں ہے قال بکم لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح گیت میں ان کی جان اس وقت آئی تھی اس کا تصور کیجئے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی اور آوی الا رکن شدید یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلعہ جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا آلو یا لو تو اتنا رسول و ربے کا ان فرشتوں نے کہا ہے لوت گھبرائے نہیں ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں نہیں اصل یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے آپ بالکل اطمینان رکھیں فصر بہل کا قطع من لے ابھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے بلا الطف کم احد اور کوئی بھی آپ سے پیچھے نہ دیکھے پیچھے توجہ نہ کرے پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے علمراتا کا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی وہ بھی یہیں رہے گی یہ دو بیویاں ہیں جلیل القدر پیغمبروں کی جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ایک حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوت کی بیوی کہ یہ اگرچہ کا نا شیا اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھی ان کے گھروں میں آباد تھی لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے نہ حضرت لو بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو البرا کا سوائے آپ کی بیوی کے ان نہ مصیبہ مصیب ہوا ہوں اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے ان نہ مو نہ صبح اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے صبح کو وہ عذاب آ جائے گا علیہ صبح کے قریب کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی اب جلدی کیجیے اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے فلما جا امرونا جالنا سافلہ جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائیں گی آلیا سافلہ الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو وام کرنا علیہ ہجارت امین سجیب سے اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکڑوں کی پتھروں کی یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا ایکسپلوژن ہوا جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگ گل سنگ گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی صحرا کے اندر تھوڑی سی فوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے جیسے کہ کہیں آپ پیٹے پکاتے ہیں پٹیوں کے اندر یہ پھر کہلاتی ہے گل یعنی پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہے کنکر ہے ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر اس کو بالکل دفن کر دیا گیا دونوں شہروں کو منزود تہ بر تہ تہ بر تہ وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہ برتح وہ سرمت اندر اور وہ نشان زد تھے رب کی طرف سے یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے ہیا من اب بعید اور یہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے یعنی جو مشرقین مکہ ہیں جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرق ہیں ان سے یہ بستیاں کو دور تو نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے قوم ہمیں سبوت کے مسکن ان کے راستے میں آتے تھے قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا پھر یہ امورا اور سڈول کی بستیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے وہ مدین خاہم شعیبہ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج اقبا کے داہلی طرف علاقے کے اندر آباد ہو گئی اور یہ انٹرسیکشن ہے کراس روڈ ہے قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو وہ گزرتے تھے شمالن جنوبن اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرکن غربن اس طریقے سے یہ جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی کاروبار چمکے ان کے لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں کم تولنا کم ناپنا راہزنی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یعنی شرک کے علاوہ ویلا مدین شادہ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کہ بھائی شعیب کو یا قوم عبد اللہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا ولا تسل بکیارا بل میزان اور نہ کب رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو انی اراکم بخیر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا وہ یا قوم اوفل میں کیا را میزا بالقس اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو بلا تب خس ناسا شیاہ ہوں اور مت کم کیا کرو گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان بلا تاثر فل عرض اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو بقیت اللہ خیر القوم جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے صحیح صحیح تولو صحیح صحیح ناپو پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے نفع ہو جائے وہ بقیت اللہ ہے بقیت اللہ خیر تم مومنین اگر تم مومن ہو اگر مانتے ہو میری بات کو ماننے والے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وما انا بے بحفیظ لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں میں ٹھیکے دار نہیں ہوں میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں کالو یا شعیب و سلاد کا تاب ر کا نتل کما یا و آباؤ انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد اگر کہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے مشترک مرض بیماری وہ تو موجود یعنی وہ شرک او انفی ام والے نامانشا یا یعنی یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکے ہمارا مال ہے یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکرٹ رائٹ آف اونرشپ میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی مال آپ کا ہے اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس ہے مالک اللہ ہے لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے یہاں کوئی سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے یو آر ٹرسٹیز ہی امانت چند روزہ جس دماغ در حقیقت مالک ہر ہر خدا یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا فی اموال لینا تو پھر مانشا جو ہم چاہیں گے کریں گے اور نفا نفی اموال نامانشا شاہ تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے تمہاری نماز اور دینداری جو ہے اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو ہمارے مال ہیں ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے ان نقل انتل حلیم اور ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو باوقار ہو باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں کالا یا قوم تم ان کن تو انکن والا ربی انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بیہ نہ تھا میری فطرت صحیح تھی میرا کردار صحیح تھا میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا جیسے حضور صادق الامین کی حیثیت سے بہت تھے وہ رضا کلی نو کل حسنا اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق لیا ہے وہی آئی ہے نبوت مجھے مل گئی ہے ماؤریدو انخالبہ کو ملا ماں انہا کو مار ہو اور میں یہ حضرت نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں ان ارید و اصلاح میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے مستطاع ہو جتنا بھی میرے امکان میں ہو وہ ماں توفیق اللہ باللہ اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بھی میرے اندر ہمت ہے جو بھی استقامت ہے اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ توکل تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے وہ الہ انیب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق اللہ حمارے نن حق حق و سخن اللہ مربنا ورحم نا بلقر علاظیب اللہ مغلنا امام و نوروں و حد و رحم اللہ مکر نام منہ ہوما نصینا ولیم نامنما جہینا ورزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضرات کو مبارک ہو آج کے شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے پہلے اشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے اور یہ عشرہ بفرت ہے سورہ کے آٹھویں رقوع میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے یا قوم لاجر من نقم شکاقی اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان انسیب مسلما اصاب قوم نوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر او قوم حود یا جو آیا تھا قوم حود پر او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر وما قوم لوت بن کم بعید اور قوم لوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہے قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت حضرت حود حضرت صالح اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آبورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جو راستے میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب بدین کا ہے جن میں شعیب بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحرۂ بردار ہے اور بحرۂ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کچے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بارہ اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی دائی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے وہ ذاتی بغض ہے وہ ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگوں میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دو چار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے وہ یا قوم لا یجد من نقم شکاقی ان یوسیب کم نسل ما صاب قوم نوح او قوم حود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید بس تقرور ربکم اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے ثم توبو الیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو ان ربی رحیم المدود یقین میرا رب رحیم بھی ہے مدود بھی ہے محبت فرمانے والا ہے کالو یا شعیب ماں نفقہ ہو مما اما تپور ان کا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں ماں نف ہو کثیرم اما جنرا کفینا ضعیفہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کمزور سے آدمی ہو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے لولا راہ تو کا اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لڑ جم کا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہے جو حضور کی دعوت اور تحریر جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک اکثر سابقہ انبیاء اور رسول کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی وہ تکرار محض نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے دل جوئی ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہے سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ ہم حضور کو کوئی نظر پہنچائیں نقصان پہنچائیں یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خدا نہ کا ابو لہب ہوتا سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو ابو طالب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے آدھا کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا کا اگر تمہارا خاندان تمہارا پشپنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا رجمنا کا ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے انت علینا بے عزیز اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کالا یا قوم آزو علیکم اللہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشپنا تو حقیقت اللہ ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو راہتیخش تم برا مرا کمزوری اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے بلایا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحصر نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یا ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کاز اینڈ افیکٹ علل ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہ پائیں گے یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مستق نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں فارغ نہیں ہونے دیتی لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقی نمک کا بھی مانتے تو سب تھے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو وہ تم ہو دوارا وقت اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے یعنی اسے تو نسیم منفیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے ان ربی بما تعملون محیط جب کہ میرا رب جو کچھ تم کر رہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھیراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کی گرست سے نکل کر نہیں جا سکتے ہو یا قوم رحم اللہ مکان عابل اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باتی تھی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیداری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو انی عامل اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں صوفت ان قریب تم جان لو گے من یاتی ہے عذاب یوسی ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا وہ من ہوا قاضم اور کون ہے وہ جھوٹ جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو ور تقیب امی معقوم رقیب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتظر ہوں ولما جا امرونا جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیبن ہم نے نجات دے دی شعیب کو نذین امن ماہو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بے رحمت منا اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے باخبت النظین ظلم الصحت اور جو یہ ظالم تھے گناہ گار تھے مشرق تھے اور کافی تھے انہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے فاس فی دیار جاسمین تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں اللہ بود مدین آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے مدین پر کما باعد سمود جیسے کہ سمود پر پھٹکار ہوئی ارسلنا موسا بھی آیا تین میں نے کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسا کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب ورنہ یہ چھ رکو ختم ہوئے امبا رسول کے ان میں سے دو رکو جو تھے وہ حضرت روح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکو آیا ہے ارسلنا موسا بھی آیاتنا و سلطان مبین اللہ فراؤن وبل آئے اور ہم نے بھیجا موسا کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح صنعت دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس فتبہ امرا فرعون لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی اسی کے حکم کو مانا اسی کی بات پر چلے بما امر و فراؤ رشید حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی ہدایت والی راہ نہیں تھی یکم ہو یا بل اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا آگے آگے آئے گا یوم قیامت پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی ادہم النار اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا جہنم تک پہنچا دے گا بے ورد برد المورود اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو سب گھاٹ پر وہ اپنے پورے قافلے کو لے آتا ہے اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو بہت پیڑو اس آگ ہی لانت اور اس دنیا میں بھی ان پر لانت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی بے سر رفت المرفود برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے ظال کا من امبا یہ ہے ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں نہ کچھ کا جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر منہا قائم و حسین ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی معدوب ہو گئی حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے جبکہ فصل کاٹ دی جائے فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا جیسے کہ قوم آج کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن یہ کہ جیسے سبوت کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں منہا قائم و حسین و ظلم نہ ہوں ولاکن ظلم غلم ہوں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا فما امنت انہم آلیہ ہم التی ادور دون اللہ ہے تو کچھ کام نہ آ سکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلیہ وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا بن شے کچھ بھی لما جا رب جب تیرے رب کا حکم آ گیا وما زادوہم غیر تطبیب اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا وہ قزال کا اخذ و رب کا اخذ الخرا اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی ہے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وہی ظالم تن جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں گناہ گار ہوتی ہیں ان میں گناہ کا اور معاشیت کا عام چلن ہو جاتا ہے ان اخذہ علیم الشریف یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے بڑی سخت ہے جیسے کہ آخری پارے میں بد شرب کل شدید ان نفیزہ خاف عذاب الآخرہ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں وہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا وہ ظالک یوم مشہور اور وہ دن ہے پیشی کا سب کو پیش ہونا ہے وہ وخر ہوں العظریم معدود اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں ایک وقت معین ہے اس کا معدود ہے گنتی کی گئی ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا آئے گا وہ دن یوم کے جس دن وہ جب کہ وہ دن آ جائے گا لا تکلم نفس اللہ بزنی کوئی زی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے فمن ہوں شکی یوں سعید تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے بدبخت بھی ہوں گے سعید بھی ہوں گے نیک بخت ہوں گے فم الزین شکو تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں ففن نار لہم فیحا ظفیر الم وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے ڈھارنا ہے اپنے درد سے کرب سے خالدین فیحا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ماں دامت سماوات و جب تک کہ رہے آسمان اور زمین اللہ ماشا ربک سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیحا ابدا یا خالدین فیحا اس میں کچھ استثنا آٹھ بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا جہنم کب تک رہے گی ماں دامت سماوات و کب تب تک آسمان اور زمین رہے گی اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے یہ خاص اس کا نظام ہے ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اس میں بھی ایک استثناء اللہ ماشاء رب اللہ کا اختیار ہے اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلب ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عادل کرنا واجب ہے لیکن یہ کہ وہ عادل کرے گا اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے وہ کسی کو چاہے تو نکال لے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے اللہ نکالے گا نہیں و اللہ عالم ان نربا کا فعال المایورین یقیناً آپ کا رب جو ہے جو جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے الدین سعیدی اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے ففی جنت خالدین فیحا اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ما دامت السماوات والارض جب تک رہے آسمان اور زمین اللہ ماشا ربک سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے اطان غیر مجزوز اور یہ جو بخش ہے یہ بے انتہا ہوگی اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دو دخ کے لیے نہیں آیا یہ جو ذرا ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نقطے نکلتے ہیں اس سے پھر محققین نے علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیہ کے ہیں شیخ ابن عربی اگرچہ ان دونوں میں بڑی بودھ ہے بہت سی چیزوں کے اندر اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت ترتیب کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے محی الدین ابن عربی لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے دو ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا چاہے وہ ارب ہا ارب سال کے بعد آئے وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابد ہی ہو ہمارے اعتبار سے انفائنائٹ ہی ہوگا لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہن ختم ہو جائے گی یہ ان کی رائے ہے واللہ عالم فلاں وفید مریت بدا تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی آبد اللہ کما آبا ہم نہیں پوچھ رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آبا و اجداد پوچھتے رہے ہیں من قبل اس سے پہلے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ ہوں نصیب اور ہم انہیں ان کا جو عجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے حق ہے پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے ولقد آتے مُوسَى نا موسل کتاب فخت اور موسا کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے و لودا مت ان سبقت میں رب کا لقودیہ بین ہوں اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے یعنی رب کی پہلے ہی سے طے یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معیر ہے تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے لفی مریب اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکو کو شبہات میں مبتلا ہو گئے یہ بات جو ہے سورہ شورہ میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے ازم لال آتا ہے بے عملی آتی ہے تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعہ اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکو کو شبہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ نقل لا لئی فی رب کا ماںم اور لازمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا ادر دے گا بدلا دے گا ان نہ بیما یا خبیر جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے فسطین کام ابرتاً تابا ماہ کا تو نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں کفر کو چھوڑا ہے ایمان لائے ہیں پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ وراثت ہو اور اب آگے نہ بڑھیے حد سے تجاوز نہ کیجیے یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گئے تھے یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ان نو بیمار کا بصیر جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے اس کو ان کی سزا دے گا تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا بلا کروں جلدین ظلم ہوں اور دیکھو ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر رشتے داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تمہاری ان کے ساتھ جو پورے پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے گھر جھک جاؤ گے فتمت سکوم النار تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی وما لکم اللہ اولیا اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے سم اللہ تم سرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی واقعی واسین اور اے نبی نماز کو قائم رکھی اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے سیرے میں حضور سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر خطاب امت سے مسلمانوں سے حضور کی مساطب سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف فجر ہے ادھر مغرب ہے یا اثر ہے یہ یعنی نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور اثر شمار ہوں گے ظلم ہم ملن لہر اور کچھ ٹکڑے رات کے اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا وہ تو سن گیارہ نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے ورنہ پورے مکی دور کے دس برس بلکہ ساڑھے دس برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ ابھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے صبح شام کرو اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے واقعی طرف نہار وزرف المن حسنات سیاحت یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں زال کا ذکر للذاکرین اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے بسمیر فعین اللہ علیہ المحسنین اور صبر کیجیے اور اللہ تعالیٰ محسنین کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا فلا اللہ قبل کم الو تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے الو بقیہ ہوتے ایسے حق علم علمبردار ہوتے یا فساد کے جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے اللہ نام سوائے اس کے کچھ کم ہوئے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ بھی نہیں ملکن کرتے رہے روکتے رہے بدی سے روکتے رہے کفر سے روکتے رہے شرک سے روکتے رہے ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے بس تبال نظیر ظلم ضلع معاؤنفی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا ایش جو ان کو دے دیا گیا تھا کانو مجرمی وہ کانو مجرمی اور یقیناً وہ مجرم تھے کان ربو کا لجو نکل قرآب ظلم اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا وما کان رب کا لجو نکل قرآب ظلم واہلہ مسلح جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہوں اچھے کردار کے لوگ ہوں اصلاح کرنے والے ہوں صالح ہوں ولاؤ شاہ ربو کا رجاء اللہ کا امت واحد اور اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام نو انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا ولا یزالون مختلفین لیکن نہیں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے تفرقہ نہ ہو جائے اختلاف اختلاف ہے ایک رائے میری ایک رائے آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ کی رائے آپ کے پاس یہ دلائل ہے آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے میرے پاس یہ دلیل ہے میرا دل اس پر ٹھکتا ہے میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے کوئی حرج نہیں میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے امام شافی نے بھی کیا تو اختلاف تو اختلاف ہے تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم تو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے لیکن اختلاف لال لال مختلفین وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چبل ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف تو ہے منوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اختلاجہ جائے یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو تنوع ہو تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں بلائے دان مختلف رحم رب سوائے اس کے جس پر رب رحم فرما دے ظالے کا خلق کا ہو اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر اب جینس کسی کے کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں کل معادن اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہے تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شکل نہیں پیدا کی وہ تمت مت و رب جنت و ناس اجمائین اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے یعنی اس نے جنت بنائی ہے اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے جہنم بھی تو بنا رکھی ہے اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں مشرقین ہیں گناہ گار ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے عیدت ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے امبا رسول اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا امبا رسول اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں حضرت نو حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسا یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں بن امبا رسول ماں میں تو میری فوادہ کا اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں مضبوطی دیں یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ یہی ہوا ہے ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے تو اگر اسی صورت سے آ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہے اس کے حالات ہیں تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر آخر کامیاب کون ہوا آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے تو بالآخر آخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے وہ جا کفی حاضر الحق کو اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے وہ معذت اور نصیحت آ گئی ہے وہ ذکر اور یاد دہانی آ گئی ہے نیل اہل ایمان کے لیے وہ کل لدین یؤمنون اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اے منو علا مکانت کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو کوئی اختلاف کوئی بھی اپنا دقیقہ فروغ راش نہ رکھو میری مخالفت میں میری جو بھی تم دشمنی میں کر کر سکتے کل گزرو ان ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں منتظر انا منتظر تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے اور ہم بھی منتظر ہیں ولی اللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے و ارح یو جب اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا پابند ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجیے وہ توکل علیہ اور اسی پر توکل کیجیے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو وہ ماں رب و کبھی غافل لمبا تعمل اور یقیناً آپ رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہد مکمل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا چودہ صورتوں کا پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہ علیہ السلاۃ وسلام البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ میں نے کہا تھا تین تین کے سب گروپ ہیں یہ تیسری سورج جو ہے سورہ یوسف یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک صورت کی میں بعد عرض کروں گا اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت امباؤ رسول کا مضمون ہے جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ نام میں ہم نے پڑھ لیا کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے امباؤ رسول ایام اللہ فضکر ہوں بے ایام اللہ یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل پرانے مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں مجھے مانو میری اطاعت کرو اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو کچھ نہیں وہ ہی نہیں نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا کچھ نہیں تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول بنا کر جسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو میری اطاعت کرو ارے مجھ اللہ واقعی اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو اللہ اللہ فیصلہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا نبی جیسے کہ مسلح ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اور یا اللہ ہوتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اور یہ اللہ پیدا ہوئے ہیں اونچے اونچی سی اونچی شخصیتیں کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبی اس میں سے کوئی نہیں ہے لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہے وہ گویا کہ اور یہ اللہ زیادہ تر لیکن ان پر وہی بھی آتی تھی وہ تسلسل جو ہے وہی کا چل رہا تھا لیکن رسول وہی تھے کہ جنہیں تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کا ایک سبب ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی آپ کے خیال میں مکہ کے دور کا زمانے کا تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اب انہیں تو امید تھی منتظر تھے نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے جو وہاں سے پھر حضرت موسا ان کو نکال کر لے کر آئے لیکن کیسے پہنچے پہنچنے کا سبب کیا تھا کیا ماجرا تھا یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو مانوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی انیس سو سینتالیس میں میں میٹرک امتحان دے چکا تھا ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات شروع فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں میں ہسار میں تھا تو حصار اس شہر کا نام تھا لیکن ہم اس میں محسور بھی ہو گئے تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم نے مورچے وورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا نہیں تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں باقی کوئی کام نہیں تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر جو چونکہ انہوں نے بھی وہ مجھ سے تو ویسے چھ سال بڑے ہیں انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تازہ تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی مذاکرہ کرتے تھے تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا لیکن جو ایک مانوی ایک ربط قائم ہوا ذہنی رشتہ ہے قلبی رشتہ وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں کی بارک اللہ علی و القرآن عظیم و نفالی ویات ویا کو ملایات و ذکر حکیم